حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام وسیع الاسقام اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس یعنی پھل بحری سے پاگل پن سے کوڑ سے اور بری بیماریوں سے سننے ابو داود حدیث نمبر 1554